أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله الشميل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشابيرهم في الأمر وقال في موض آخر وأمرهم شورى بينهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الله صلى عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها من من القرآن يقول إذا هم أهدكم فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فعن قدیر ولا اقدر وطم ولا عالم و انط علام العیوب اللہ قنط علم انََََََََََََََََََََ حدل عمر خیرالفی دینی ومعاعاشی و عاقبت عمری اوف عاظل عمری و عاجل فق فق درہلی و یَ سر ثم تم بارقلیفی و ان کن تعلم علم حد امر شر الفی دینی و معاشی و عاقبت عمریِ اوفی عاجل عمری و عاضل ہی فرف و ان و وقدر به حکانبی روا بخاری فی معزز حاضرین جمعہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں حالانکہ اس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے خیر ہے بھلائی ہے بہتری ہے سکون اور اطمینان ہے انہی میں سے ایک اہم چیز جو آج ہماری زندگیوں سے تقریباً ختم ہے یا بہت کم لوگ کرنے والے ہیں یا اگر کرتے بھی ہیں تو صحیح طریقے پر نہیں کرتے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس جمعہ کے اندر اسی موضوع پر روشنی ڈالی جائے اور وہ مسئلہ استخارے کا استخارہ ایک عبادت ہے اس میں انسان دو رکعت نماز پڑھتا ہے استخارہ ایک عقیدہ ہے توحید ہے کیونکہ انسان اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ ہی خیر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے انسان بے بس ہے مجبور ہے فقیر اور محتاج ہے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں اس لیے انسان استخارے میں اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا کرتا ہے خیر مانگتا ہے بھلائی مانگتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے اس لیے انسان اللہ رب العالمین سے خیر مانگتا ہے سارا خیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اس لیے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے استخارہ ایک دعا ہے جس طریقے سے آپ اور دعائیں کرتے ہیں مسجد میں آنے کی دعا سونے بستر پر جاتے ہیں اس وقت دعا انسان پڑھتا ہے اردو انسان کرتا ہے اردو کرنے کے بعد انسان دعا پڑھتا ہے کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے تو اس طریقے سے استخارہ بھی ایک دعا ہے جو اللہ العالمین سے کی جاتی ہے اس میں انسان اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے استخارے کا طریقہ کیا ہے اس طرح استخارے کا طریقہ بہت آسان ہے اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ لوگوں کو بتایا ہے فرض نماز کے علاوہ دو رکعت انسان نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے اور جو معاملہ ہو اس معاملے کو دعا کے اندر ذکر کرے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے اور اس کام کو کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر رکھتا ہے بھلائی رکھتا ہے لوگوں سے مشورہ بھی کرے وہ شاعر ہوں فلم اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا کہ معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیجیے اور جو مشورہ دینے والا ہو اسے امانت دار ہونا چاہیے اس لیے مشورہ بھی انسان کرے لوگوں سے پوچھے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہوتے ہیں سب کے پاس تجربہ اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس لیے انسان ان سے فائدہ اٹھائے وہ امر شورا شعرابی نہ ہوں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے تو کام کرنے سے پہلے انسان استخارہ بھی کرے اور لوگوں سے مشورہ بھی طلب کرے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے حسر ضم رکھ کر کے خیر کی امید رکھ کر کے انسان کام کرے انسان کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے اندر خیر بھلائی ہوتی ہے یہ استخارہ انسان کو خود کرنا ہے کسی دوسرے سے نہیں کروانا آج بڑی سنگین غلطی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ کوئی مولوی کوئی پیر فقیر لوگوں سے کہتا پر نام بتاؤ اور کام بتاؤ ہم تمہارے لیے استخارہ کر دیتے ہیں پردے کے پیچھے سے آپ کے لیے استخارہ کرتا ہے غلط ہے یہ بدعت ہے حرام اور ناجائز ہے یہ استخارہ انسان خود کرے گا جیسے انسان نماز خود پڑھتا ہے نماز اس کے اندر پڑھنی پڑتی ہے دو رکا تو انسان جیسے خود نماز پڑھتا ہے خود روزہ رکھتا ہے انسان کسی سے نماز نہیں پڑھواتا کہ میرے لیے دو رکعت نماز پڑھ دیجیے گا انسان کسی دوسرے سے دعا نہیں کرواتے نہیں یہ کہ آپ مسجد میں جا رہے ہو آپ میرے لیے جو ہے مسجد کی دعا پڑھ دینا آپ جو ہے میرے لیے بازار کی دعا پڑھ دینا کوئی انسان کسی سے نہیں کہتا ہے یہ نماز انسان کو خود پڑھ لی دعا انسان کو خود کرنا ہے استخارے کی دعا عام دعا انسان کسی سے کروا سکتا ہے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی میرے لیے آپ دعا کیجئے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگیے آپ سفر پہ جا رہے عمرے پر جا رہا میرے لیے دعا کیجیے کہ انسان کہہ سکتا ہے ایک عمومی دعا لیکن استخارے کی دعا کسی اور سے نہیں کروائی جائے گی کیا ہمارے سے کوئی افضل دنیا کے اندر گزرا ہے کیا ہمارے سے کوئی افضل پیدا ہوا یا ہوگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کو استخارہ کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے بتاتے تھے کیسے استخارہ کر رہا لیکن کسی کا استخارہ آپ نہیں کرتے <clears throat> سب سے افضل ہے آپ لیکن آپ نے زندگی میں کسی کا استخارہ نہیں کیا کہ آپ کی فلاں صحابی کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے آؤ میں سب کا استخارہ کرتا ہوں نہیں آپ نے لوگوں کے استخارے کا طریقہ بتایا کہ ایسا استخارہ کرنا لہذا آج جو استخارہ کیا جاتا ہے کچھ لوگ تو پیسے بھی لیتے ہیں اس کے لیے اور پھر استخارہ کر کے دیتے ہیں یہ سب غلط ہے یہ سب جس کی بنیاد بدعات پر ہوگی شر اور برائی پر ہوگی اسے کبھی بھی خیر نہیں آ سکتا اس لیے استخارہ انسان نے خود کرنا ہے آپ کہیں گے یہ دعا مجھے یاد نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ دعا دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ دعا کتاب سامنے رکھ لیجئے نماز پڑھ لیجیے اس کے بعد کتاب رکھ کر کے سامنے دعا کر لیجیے اور اگر آپ کو عربی زبان میں دعا یاد کرنا مشکل ہے تو اپنی زبان میں کر لیجیے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اس کا ترجمہ کر لیجیے آپ لیکن کسی اور سے استخارہ کروانا یہ باطل اور حرام ہے ہو کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ایسے ہی جو استخارہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے جس کا کرنا آپ کے لیے حلال ہوتا ہے مباح ہوتا ہے جائز ہوتا ہے استخارہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں یا جو مصنون ہیں ان کے لیے سکھارا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے انسان فرض نماز کے لیے سکھارا نہیں کرے گا یا فرض کام کے لیے جو جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کے لیے تو ان کام کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے انسان سکھارا نہیں کرتا ہے جو چیز حرام ہے یا مکرو ہے اس کو لیے بھی انسان سکھارا نہیں کرے گا اس لیے کہ حرام میں خیر نہیں ہو سکتا اللہ نے حرام کر دیا اس کا مطلب کہ اس کے اندر خیر نہیں ہمارے لیے بھلائی اس کے اندر ہمارے لیے نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس کو آرام کیا مکروح کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا چھوڑنا بہتر ہو اس لیے مکروح کے اندر بھی خیر نہیں ہوگا تو اس کے لیے بھی انسان استخارہ نہیں کرے گا استخارہ جو چیز آپ کے لیے حلال اور جائز اس کے لیے آپ استخارہ کریں گے جیسے مثال کے طور پر آپ کو نوکری کرنا ہے کسی جگہ پر اور وہ نوکری آپ کے لیے حلال ہے اگر حرام نوکری ہے تو استخارہ نہیں ہوگا اس کے لیے ناجائز ہوگا یہ حرام نوکری ہے یہ شراب کا کاروبار ہوتا ہے سعودی کاروبار ہوتا ہے یا اس طریقے سے اور جو شریعت نے حرام کر دیا وہ انسان تجارت بزنس کرتا ہے اس کے لیے انسان استخارہ نہیں کرے گا کیونکہ تو حرام اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں ہے اس طریقے سے حرام کے اندر استخارہ نہیں ہوتا جو چیز آپ کے لیے فرض ہے آپ کو حج کرنا ہے تو آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے اگر آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کرنے پر جاؤں یا نہ جاؤں میرے لیے کیا بہتر ہے اس کو روای لے تو وہ کر دے اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا کیونکہ حج کی عبادت فرض کا ہو آپ کے اوپر ہو گئی ہے اس لیے آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے آپ کسی کمپنی میں آپ کو جانا ہے وہاں جانا آپ کے لیے فرض نہیں ہے آپ کسی اور کمپنی میں جا سکتے ہو آپ اس کے لیے استخارہ کرو کہ اس کمپنی میں اگر میرے لیے جانا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے یہ مطلب اس کا ہوتا ہے شادی کرنا ہے آپ شادی کے لیے سکھا نہیں کر سکتے شادی کس سے کرنی ہے کس خاندان میں کرنا ہے اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے کیونکہ شادی تو نبی کی سنت ہے اور یہ صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے دنیا کے وجود کا دار و مدار شادی پر ہے بیاہ پر نکاح پر ہے اگر دنیا شادی کرنا چھوڑ دے تو ایسے انسان ختم ہو جائیں گے تو اس لیے شادی تو کرنا ہی آپ کو لیکن کس سے کرنا ہے یہ تو واجب نہیں کیا گیا کہ آپ فلاں ہی عورت سے کیجیے فلاں ہی خاندان کے اندر کیجیے نہیں آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں شادی اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین میرا یہ شادی کرنا فلاں خاندان میں فلاں بیٹی سے اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے میرے لیے آسان کر دے اس کے اندر برکت ڈال دے اور اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور اس سے کوئی مجھے بہتر رشتہ دے دے اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ تو میرے لیے برکت ڈال دے اور تم مجھ سے راضی ہو جائے تو جو مباح اور حلال چیزیں ہیں انہی کے لیے انسان استخارہ کرتا ہے ایک کام کے لیے انسان کئی کئی بار استخارہ کر سکتا ہے کئی بار استخارہ کر سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی کچھ لوگ استخارہ صرف رات کے اندر کرتے ہیں سونے سے پہلے اور سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں خواب میں دکھایا جائے گا کہ کام آپ کے لیے بہتر کر لیجئے ایسا نہیں ہے استخارہ ایک دعا ہے جیسے آپ ہر دعا کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے کیا ہمارے پاس کوئی مشین ہے جاننے کا کہ ہماری دعا قبول ہوئی نہیں انسان کے پاس انسان اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھتا ہے اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا انسان نماز پڑھتا ہے ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کیا ہمارے پاس کوئی مشین ہے ہمارے پاس کوئی معیار اور کسوٹی ہے کیا کوئی تھرمامیٹر ہے ہمارے پاس اس پر رکھ کر کے ہم جانچ لیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے حسن زن کی امید رکھتے ہیں خیر کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرے گا اس لیے یہ کہنا کہ خواب دکھایا جائے گا آپ کو آپ کے خواب کے اندر آ جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے کر لیجیے یہ سب غلط ہے طریقہ یہ سب ایسا نہیں ہوتا ہے اور خارا آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں مکرو اوقات کے علاوہ جن نماز جن اوقات میں نماز پڑھنا مکرو ہے ان اوقات کو چھوڑ کر کے کبھی بھی استخارا آپ کر سکتے ہیں مغرب بات کر سکتے ہیں آپ دور کے بات کر سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت آپ کو نماز پڑھنی اور یہ نماز کی کوئی نیت نہیں ہوتی زبان سے کہ انسان زبان سے نیت کر دے کرے کہ میں استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے دو رکعت نہیں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کے دل کے اندر جو ارادہ وہی آپ کا ارادہ ہے استخارے کا وہی آپ کے لیے کافی زبان سے کہنا کسی بھی بات کے لیے یہ چیز کیا ہے یہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے استخارہ کرنے کے بعد انسان کو مشورہ ہی کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے بیان کیا جو انسان مشورہ کرتا ہے اس کے لیے خیر ہوتا ہے ندامت اسے نہیں ہوتی لوگوں کے تجربات سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس لیے انسان جو اہل حل و عقد ہیں جو تجربے والے ہیں جانکار لوگ ہیں اور اس میدان کے ماہر ہیں ان سے انسان مشورہ بھی لیتا ہے اور جو انسان مشورہ لیتا ہے کبھی اسے ندامت نہیں ہوتی یا ایسے انسان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا استخارہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہمارے نبی نے طریقہ بتایا اور آپ استخارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے قرآن کی صورتیں جیسے آپ سکھاتے تھے ایسے استخارے کی دعا آپ سکھاتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استخارہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اسلام کے اندر کیونکہ انسان مجبور اور لا علم ہے سمجھ لیجئے اسے نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کام کے اندر ہمارے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کے لیے دعا کرتا ہے تو آپ باقاعدہ جیسے لوگوں کو صورتیں سکھاتے تھے سے بخاری کی حدیث ایسے آپ لوگوں کو باقاعدہ استخارہ کی دعا سکھاتے تھے اور یاد کرواتے تھے کہ استخارے کی دعا اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا لیکن آج ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے ہم بڑے سے بڑا کام کر لیتے ہیں اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے علماء سے بھی آپ پوچھو گے اسے سکھانے کی دعا نہیں آتی آپ عام لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجیے بڑا بڑا کام کر لیتے لیکن استخارہ نہیں کرتے دعا ہی لوگوں کو نہیں معلوم سنت تقریباً ناپید ہو چکی ہے تقریباً لوگوں نے سنتیں چھوڑ دی سنت کو اس لیے میرے بھائی ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے زندگیوں میں آپ اس پر عمل کرو گے آپ کو سکون ملے گا اطمینان ملے گا آپ کو کوئی بے شعری قلق نہیں ہوگی اضطراب نہیں ہوگا اور کنات رہے گی آپ کو کہ ہم نے اللہ پر فیصلہ کر کے بہت بھروسہ کر کے ہم نے کام شروع کر دیا اللہ تعالیٰ مشبوب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ کا ارساد اللہ الغیوب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر خیر رکھے گا کیونکہ اللہ ابراہین بندوں کے ساتھ مہربان اور رحم دل ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا کتنا سکون ملتا ہے انسان کو استخارہ کرنے کے بعد جب وہ کام کرتا ہے آج یہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ واویلا مچاتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں زندگیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہمیں اگر زندگیوں کے اندر ہم سکون چاہتے ہیں اطمینان چاہتے ہیں ہمارے آدمی نے فرمایا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے اندر استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے ہر کام کا مطلب وہ کام جو کرنا آپ کے لیے حلال اور مباح ہے ایسا نہیں ہر کاموں کے اندر فرض کاموں کے اندر نہیں اس کے لیے سکھارا نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے سب بتایا اس کے بعد سکھارے کی دعا اللہ عمین دو رکعت نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلاب پھیر لیجئے اس کے بعد پھر آپ یہ دعا کیجیے زیادہ بہتر ہے کہ دو رکعت کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ دو رکعت پڑھے پھر یہ دعا کرے اور رکعت کب شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے کب ختم ہوتی ہے السلام علیکم پر اسی کو رکعت کہا جاتا ہے اسی کو نماز کہا جاتا ہے لہذا سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن بعض علماء نے بیان کیا کہ اگر میں بھی انسان دعا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن بہتر یہ کہ انسان نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد کیا کرے یہ دعا پڑھے اللہ انی استخیر کب علمی اللہ تعالیٰ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں وہ استخر کا کب قدرت اور تیری قدرت سے اللہ ابامن میں قدرت کا سوال کرتا ہوں تیرے پاس قدرت ہے ہم تو مجبور لاچار ہیں وہ من فضل کل عظیم اور ہم تیرے عظیم فضل کا سوال کرتے ہیں یعنی اللہ ابر تو ہم تج سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں عظیم فضل کا عظیم احسان کا فعن کا تقدر والا اقدر تیرے پاس قدرت ہمارے پاس قدرت نہیں ہے وہ اللہ الغیوب تو ہی غیب کا جاننے والا ہے کل کیا ہونے والا اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہمیں نہیں معلوم اس کمپنی میں کام کرنا فلاں کے ساتھ شادی کرنا فلاں اسکول میں پڑھنا فلاں کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا میں نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ الغیوب ہے تو غیب کا جاننے والا کتنا بہترین عقیدہ میرے بھائی ہو اس دعا استخارہ بھی ایک عقیدہ کی تعلیم دیتی ہے استخارہ یہ کہ اللہ ہی اللہ الغیوب ہے اللہ کے علاوہ کوئی علام الغیوب نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غیب جاننے والا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ اللہ کے اسما صفات کا شرک کے اندر شرک کرتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے کہ نبی کوئی رسول کوئی فرشتہ کسی کو اللہ رب العالمین نے اللہ اللہ غیب نہیں بنایا اللہ نے غیب کی باتیں بتائی انبیاء کو لیکن غیب کا جو علم ہے ذاتی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں قرآن کریم کتنی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہمارے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے غیب نہیں معلوم ہے اگر غیب معلوم ہوتا تو میں خیر بٹول لیتا لہذا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا میرے بھائی اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اس لیے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی فلاں پیر صاحب فلاں امام صاحب فلاں بزرگ صاحب فلاں مولوی صاحب اگر غیب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ بڑا شرک اللہ کے صفات کے اندر شرک ہے اللہ کے افعال کے اندر شرک ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں انسان کو ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی غیب جاننے والا ہے ایسا شرک ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی ان اللہ کبھی شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے عقیدہ کی صلاح کرتا ہے استخارہ ہمارے لیے کہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہمارے بھی زندگی میں کتنے واقعات پیش آئے اگر آپ کو غیر معلوم ہو تو آپ بتا دیتے آپ کی بیوی پر زنا کا الزام لگایا گیا منافقوں نے لگایا اور اس طریقے سے آپ کو دعوت دی گئی آپ خیبر کے موقع پر وہ دعوت آپ نے کھا لیا اور ایک صحابی تھے وہ بھی کھائے اور صحابی کی موت ہو گئی ہمارے نے قصاص اس عورت کو قتل کر دیا تھا جس جس نے دعوت نہیں تھی اگر آپ کو غیر معلوم ہو تو بتا دیتے کھانے کے اندر زہر لگا ہوا ہے زہر ملا ہوا ہے آپ کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں صحابہ کو بھیج دو ہمیں آ کر کے اسلام کی تعلیم دے ستر صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا ستر صحابہ کا جو قرآن کے حافظ تھے عالم تھے ان کو بھیجا آپ نے کہا جاؤ ان کو دین کی تبلیغ کرو دین کی تعلیم دو انہیں انہیں بتاؤ راستے میں گئے انہوں نے بدہدی کی تمام صحابہ کو قتل کر دیا اگر نبی غیر معلوم تھا تو کیوں نہیں بتا دیا کہ وہ جھوٹے ہیں مکار ہیں ہمارے صحابہ کے ساتھ بدہدی کریں گے قتل کر دیں گے یہ لوگ گویا کہ آپ نے جاننے کے باوجود بھی صحابہ کرام کو بھیج دیا نولہ کتنی بڑی تہمت ہے یہ جو انجانے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیر معلوم تھا وہ اللہ کے رسول پر انجانے میں اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں اگر معلوم تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتا دیا کہ یہ لوگ بدہدی کریں گے جھوٹے ہیں مکار ہیں دھوکہ دیں گے ہمارے صحابہ کے ساتھ آپ اتنے غمگین ہو کے پورے ایک مہینے تک آپ نے بدعا فرمائی تھی لوگوں کے اوپر پورے ایک مہینے تک قائب میں آپ کو دلیل کیا گیا رسوا کیا گیا آپ پر آزاد آپ کو تکلیف دی گئی لیکن آپ نے ان پر بدوا نہیں فرمائی لیکن جب آپ کے ستر صحابہ چنے صحابہ علماء تھے جب ان کو شہید کر دیا گیا آپ نے لوگوں پر بدوا فرمائی اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں تو اللہ کے انت علام سب اللہ تعالیٰ تیرے علم کے مطابق اگر یہ معاملہ میرے لیے دین کے اعتبار سے وہ معاشی میرے معاش کے اعتبار سے وہ عاقبت عمری میرے انجام کے اعتبار سے اور فی عاجلی امری و عاجل ہی یا انجام کے دیر اور سویر کے لحاظ سے پہلے کے لحاظ سے اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو کیا کر فخر الحلی اللہ اس کے لیے میرے لیے مقدر کر دے وہ یہ سر ہولی اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آسان کر دے وہ باریک لیفی اور اس کے اندر میرے لیے برکت ڈال دے ابھی وہاں پر نام لے گا اس کا جو معاملہ ہوگا فلاں لڑکی سے خاندان کی شادی کرنا فلاں کمپنی میں کام کرنا یہ انسان اس کا نام لے گا اور یہ دعا پڑھے گا وہ ان کن تعلم انہدر شر الفی دینی اللہ ابراہن تیرے علم کے مطابق اگر یہ معاملہ میرے لیے برا ہے بہتر نہیں ہے فی دینی و معاشی و عاقبت عمری میرے دین کے لحاظ سے میرے معاش کے لحاظ سے میرے انجام کار کے لحاظ سے اور فی عاجل عمری و عاجل ہی یا میرے دیر اور پہلے کے انجام کے لحاظ سے اگر یعنی یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمارے بھی کیا فرماتے ہیں فصرف و انی اللہ تعالیٰ تو اس کو مجھ سے پھیر دے وہ صرف ہو اور مجھے بھی اس سے پھیر دے اور میرے لیے تو اللہ ابراہین کوئی خیر ڈھونڈ دے تم باری لفی اور پھر اللہ ابامن تو میرے لیے کیا کر اس کے اندر اسے تو وقت وقد الخیر تم مرونی بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے تو خیر کو مہیا کر دے اور پھر تم مجھ سے راضی ہو جا یہ ہے استخارہ میرے لائف اس طریقے سے انسان کو استخارہ کرنا لہذا اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے دعائیں موجود ہیں یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں جو دعا کی کتابیں آپ کی دعا وہاں مل جائیں گی آپ اسے یاد کیجیے سورہ فاتح یاد کرتے ہیں دیگر صورت یاد کرتے ہیں ایسی صورت اس دعا کو بھی آپ یاد کیجیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے استخارہ کیجیے وہ کام جو آپ کے لیے حلال اور مباح ہے وہ کام حرام اور ناجائز کاموں کے لیے نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے شروع ہی کے اندر بیان کیا یہ بڑی عظیم سنت ہے میرے بھائی کو بہت عظیم انسان کرے گا اس کو سکون اطمینان ملتا ہے بڑے خیر کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے کیونکہ وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے اللہ کی طرف معاملے کو پھیر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور کارساز ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے اس لیے انسان جب یہ کام کرتا ہے اس کو کبھی بھی غم اور تکلیف لائق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر الامین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ ہر براہین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے ہر فتنے اور ہر برائی سے اور ہر شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ فرقان عظیم و انیا ویاکم بالآیات ذکر حکیم ان ملکم جوادریم ملک لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك